مسلمان سارے کام کرے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نماز پڑھو ہماری طرف سے اجازت ہے اٹھو کے پٹو تم کون ہو ہمیں اجازت دینے والے لیکن کہتے تھے روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور جو حرکتیں کرتے پھرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ ذرا اسلحے سے دور رہنا اسے جب تم ہاتھ لگاتے ہو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہم پریشان ہو ہم نے اس لیے تنظیم کا نام رکھا جیش یہ لشکر ہے مسلح نوجوانوں کا اور جیش کا عدد بنتا ہے تین سو تیرہ یاد کرو بدر کے میدان کو تین سو تیرہ کے جیش محمد نے شرک کی بساط کو الٹ کے رکھ دیا تھا اور اس زمانے کے ابو جال کو ختم کیا تھا انشاءاللہ یہ جیش اس زمانے کے ابو جال کو ختم کرے گی اس زمانے کے لات منات غصہ کو توڑے گی اس زمانے کے حبل کا خاتمہ کرے گی اس زمانے میں بھی جیسے محمد نے اعلان کیا تھا رب کے سوا کسی کی عظمت نہیں ہوگی اس زمانے کی جیش محمد بھی کیا اللہ کے سوا کسی کی عظمت نہیں ہوگی جی۔ اور جو یہ بات کہے گا کہ میرا حکم چلے ہم اس کا حکم تو کیا اس کی ٹانگوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ